مناقب زہد و تخبہ حضرت ابراہیم نقفی رحمۃ اللہ علیہ سے مربی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طور و تاریخ حیت اور سیرت کے اعتبار سے بہت مشابہت رکھتے تھے اسی طرح حضرت الخمہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد خاص تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مشابہ تھے حضرت سویر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں اس وقت سے کبھی چاش کے وقت نہیں سویا حضرت زربن حبیش جو حضرت ابن مسعود کی احادیث کے روا میں سے ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن عوف حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فقی کو عبداللہ مسعود سے کم روزہ رکھتے نہیں دیکھا ان سے کسی نے کہا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے فرمایا کہ میں عموماً نماز کو اختیار کرتا ہوں روزے کے کیونکہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو نماز سے ضعف ہو جاتا ہوں حضرت زید بن وہاب فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک ایک نحیف اور دبلے پتلے سے آدمی آئے اور حضرت عمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے رہے اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک دفعہ حضرت علی کرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے ان دونوں ان دنوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ کے کچھ دوست آئے تو حضرت علی نے بغرض امتحان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان سے کچھ استفسار کیا انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ ہم نے کسی شخص کو ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور معلم اور بہترین ساتھی نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی وہی بات ان کی تعریف میں کہوں گا جو آپ لوگوں نے کہی ہے یا اس سے زیادہ تعریف کروں گا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس کے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا دین میں آپ بہت بڑے فقی ہیں فقی بھی ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بھی ہیں روایت حدیث میں حد درجہ احتیاط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ کبھی اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا نہیں فرماتے تھے بلکہ ہمیشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بیان فرماتے تھے یعنی اس حدیث کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت القمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ غلطی سے ان کے منہ سے خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا تو اس نخوف سے کہ کہیں اس قول کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نہ ہو جانے فوراً گھبرا گئے اور جس عصا پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ متزلزل ہو گئی اور آپ کے کانپنے لگے اور ایک روایت میں ہے کہ فوراً آپ نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ترجمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ بات کہی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات کہی ہے انداز تقریر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز انداز خطاب اس قدر دل نشین تھا کہ کسی شخص کا دل اچاٹ نہ ہوتا بلکہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوتے تو سب کا یہ جی چاہتا کہ آپ اور زیادہ بیان کریں حضرت عبداللہ ابن مرواز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو خطاب کیا کرتے تھے اور خطاب کے دوران جب آپ خاموش ہوتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ آپ اور زیادہ تقریر فرمائیں ایک دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خطاب کیا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے کہا گیا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم خطاب کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اب تم کتاب کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تھوڑی دیر تقریر کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو حکم دیا کہ تم تقریر کرو پھر ان کو خاموش کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرنے کے لیے فرمایا آپ کھڑے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی پھر فرمایا ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اے لوگ بے شک اللہ عز و جل ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں ہم اس سے راضی ہیں جس پر اللہ جس پر ہمارا اللہ اور ان کا رسول راضی ہو اور ہمارے نزدیک وہ چیز بری ہے جو ہمارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بری ہے وعلیکم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحریر سن کر فرمایا کہ ابن مسعود نے ٹھیک کہا اور فرمایا ترجمان اس طرح سے ہے کہ میں اس بات سے راضی ہوں جو اللہ نے میری امت اور ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسند کی اور اس بات سے ناراض ہوں جو اللہ نے میری امت اور ابن ام عبد کے لیے ناپسند کی حضرت شفیق شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو واضح کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے یعنی اے ابو عبد عبد الرحمن الرحمن یعنی کے والد یہ بھی آپ کی کنیت ہے اگر آپ روزانہ باز تذکیر کیا کرے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے روزانہ واز کہنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ اور میں تمہارے لیے واز کا موقع تلاش کرتا ہوں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واز کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واز و تذکیر سے اکتا نہ جائے صحیح بخاری مسلم حضرت زید بن وحب نے فرماتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ روتے تھے کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں رونے کے سبب دو کالے کالے نشان دیکھے ایک دفعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو ازار تہبند ٹخنوں سے نیچے باندھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو تعدیباً کہا کہ آزار اوپر کر لو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں بھی کہ تم بھی تو آزار اور چڑھا لو بولے میری ٹانگیں دبلی ہے اور میں امامت کرتا ہوں تو نظر آتی ہے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی تو فوراً اس شخص کو درے مارے اور کہا کہ کیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کرتا ہے علامہ ابن عبد الحر نے اپنی کتاب جامع البیان العلم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے عبد الرحمن ایک کتاب نکال کر لائے اور قسم کھا کر کہا کہ خود حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے حضرت مصروف فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو میں جو حضرات اہل فتویٰ تھے وہ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابیب ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نقفی حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی اس آیت کا مزدہ ہم اٹھارہ اشخاص تھے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو اپنی یادداشت سے قرآن کریم کے نسخے لکھواتا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں گھبرا گیا اور بہت غصہ ہوا پوچھا وہ کون ہے اس شخص نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گیا اور فرمایا میں اس کام کے لیے اس شخص سے زیادہ مستحق کسی کو نہیں سمجھتا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نماز میں بیٹھتے یعنی جلسہ کرتے تو یہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ السلام علی جبریل السلام علی مکائل علیہ السلام علی فلان علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک صف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سلام ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیشہ سلامتی والے ہیں تو ان پر سلامتی کی دعا بھیجنا کیسے درست ہوگا اس لیے فرمایا کہ نماز میں جلسے کے وقت یہ دعا پڑھو التحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جب بندہ یہاں تک پڑھے گا تو تمام اللہ کے بندوں کے لیے چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں سلامتی کی دعا ہوگی اس کے بعد یہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کے بعد بندے کو اختیار ہوگا جو دعا مانگنا چاہے مانگ لے رات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک سال پورا قرآن شریف جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے تھے لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا تھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات خیرات وہی سب سے آخری خیرات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سنائی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شخیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر سے کچھ زیادہ صورتیں پڑھی ہیں اور خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہوں جو سب سے زیادہ قرآن کریم کے عالم ہیں اگرچہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کے دوران مجلس میں میں بھی بیٹھتا تھا اور میں نے یہ دیکھا دیکھنا چاہا چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جواب میں لوگ کیا کہیں گے لیکن میں نے آپ کی بات کے رد میں کسی کو کچھ کہتے نہیں پایا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ترجمان اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم چار آدمیوں سے حاصل کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حمس میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی تو ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح نازل نہیں ہوئی اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں سورہ یوسف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا بھی چکا ہوں اور اسی طرح سنائی تھی وہ بولا کہ پھر ٹھیک ہے اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس ہوئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس نے یہ بات نشے میں کہی ہے چنانچہ آپ نے اس کو پکڑ کر پکڑا اور کہا کہ شراب پی کر نشے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے اور اس پر شراب کی حد نافذ فرما دی حضرت مسروق سے مروی ہے کہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہو اور کہاں نازل ہوئی ہو اور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہے اور اس شخص تک میری سواری پہنچ سکتی ہے تو میں فوراً اس سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو جاؤں گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کیسے پڑھوں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی آپ رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچ گیا جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو چمک رہے تھے فقی فائزہ جئنا من شهيدا ترجمانی پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے تو اس آیت کی تلاوت کے بعد میں نے دیکھا کہ سرور کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو ٹمک رہے تھے حضرت زربن حضرات حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور آپ کے دونوں جانب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے آپ سورہ نساء متواتر پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ترجمانی ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ قرآن کو ترو تازہ حالت میں پڑھے یعنی جس طرح اس کا نزول ہوا تھا وہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی تو یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خیرت کے طرز پر پڑھے پھر آپ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا یہ کلمہ آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان جو کبھی رد نہ ہو اور ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو طلب کرتا ہوں اور آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ طلب کرتا ہوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی قبولیت کی خوشبری دینے کے لیے جلدی سے دوڑے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے میں نے جب کسی خیر کا ارادہ کیا ہمیشہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کی ترجمان اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر گناہ نہیں اور اسی طرح ایک اور آیت اس کی ترجمان اس طرح سے ہے کہ اس میں پہلے جو کچھ کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو سورہ آیت ترجمانی معروف القرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ہے تم بھی ان میں سے ایک ہو باروایت مسلم اور ترمزی ایک شخص نے حضرت ابو مساش رضی اللہ تعالیٰ سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا کہ عورت مر گئی اور اس کے وارثوں میں ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن ہے تو میراث کس طرح تقسیم کی جائے انہوں نے کہا کہ اس کے مال کا آدھا حصہ بیٹی کو دے دو اور آدھا بہن کو دے دو اور کہا کہ اگر میری بات کی تصدیق چاہیے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اس مسئلے کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت ابو شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا یہ جواب بتایا کہ آدھا بیٹی کو اور آدھا بہن کو دے دیا جائے تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے اس جواب کی تصدیق کروں تو یقیناً ایسا گمراہ ہوگا کہ بعد میں ہدایت بھی حاصل نہ ہوگی میں اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو اس طرح کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کے مال کے کل چھ حصے کر کے اس میں سے تین حصے بیٹی کو دیے جائے اور پوتی کو چھٹا حصہ یعنی چھ میں سے ایک حصہ دیا جائے اور اس طرح کل چار حصے ہوں گے اور دو تہائی مکمل ہو گیا باقی رہے دو حصے وہ بہن کو دیے جائے وہ آدمی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتایا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تک یہ عالم تمہارے درمیان ہے یعنی باحیات ہیں مجھ سے کسی کا سوال مت کرنا ابو ترمیزی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت خوب صدقہ کیا کرو اگرچہ تمہارے اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں گھر لوٹی اور میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو تنگ دست آدمی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم فرمایا ہے بس آپ جائیے اور ان سے پوچھئے کہ اگر میری بیوی بچے بجائے کسی اور کے مجھے صدقہ دے دیا کرے تو کافی ہے یا صدقہ میرے علاوہ کسی اور کو دے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اس کے جواب میں عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ بلکہ تم جاؤ اور یہی سوال پوچھنا حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں یہ سوال پوچھنے کے لیے روانہ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک انصاری عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ بھی یہی سوال پوچھنا چاہتی ہے جو میرا سوال ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیبت ڈال دی تھی اس وجہ سے ہم دونوں باہر کھڑے تھے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ کہ دو عورتیں آپ کے دروازے پر کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ زوجین میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں یا ایسے یتیم بچوں کو صدقہ صدقہ دینا جو ان کے زیر کفالت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتانا کہ ہم کون ہیں آپ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو عورتیں کون ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اور عرض کیا کہ ایک عورت تو انصار کی ہیں اور دوسری زینب ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی زینبوں میں سے کون سی زینب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ وہ زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں یعنی زینب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو اجر ہوں گے ایک تو خرابت داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر صحیح مسلم اور بخاری مسئلہ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ زوجین ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں صرف حضرت ابن مسعود اور ان کی اہلیہ کے لیے خاص ہے یا تمام امت کے شوہر اور بیویوں ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتی ہیں یا نہیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دے سکتے اصل میں ان کے نزدیک یہ حکم صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا ہے جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے وہ زوجین کے لیے ایک دوسرے کو صدقہ دینا جائز ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے باقی رہی یہ بات کہ صدقات واجبہ یا زکاة کا یہ حکم کیوں نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زوجین ایک دوسرے کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے حضرت بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چار افراد اور تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو یعنی یہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اپنے پاس سے ہٹا دے تو ہم آپ پر اسلام لانے کے لیے حاضر ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم بھی ان خستہ حال لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں ہو جائیں تو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا چاہا ہوگا وہی آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے اور ان لوگوں کو اپنے مجلس سے نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے صرف اللہ کی رضا ہی کا خصد کرتے ہیں اور ان کا حساب ذرا بھی اپنے آپ کے ذمہ نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے اور ہم نے مومنوں کو غریب کافروں کو رئیس بنا کر رکھا بنا رکھا ہے جو بظاہر بامت فضائے خیاض بعید ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا کیا نہیں کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کو شدید بخار تھا میں نے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چھوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت شدید بخار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں اتنی شدید بخار مبتلا ہوں جتنا تم دو آدمیوں کا بخار ہوتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وجہ سے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جتنا بخار کا اجر ملے یعنی دو گنا اجر ملے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور پھر فرمایا کہ کوئی مسلمان جس کو مرض کی وجہ سے تکلیف پہنچے یا بغیر مرض کے ویسے ہی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے سبب اس کے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں گرتے رہتے تو درخت کم ہو جاتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے رہنے سے درخت کم ہو جاتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے ہم لوگ عیادت کے لیے گئے تو آپ رونے لگے لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ وہ بیماری کی تکلیف اور اپنی زندگی کی وجہ سے رو رہے ہیں اس پر ناگواری کا اظہار کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ میں نے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سستی یعنی بڑھاپے کی حالت میں بیماری میں ابتلا ہوا قوت یعنی جوانی کی حالت میں یہ بیماری مجھے نہ آئی کیونکہ بندہ بندے کے لیے بیماری کے بعد اعمال کا وہی اجر لکھا جاتا ہے جو بیماری سے پہلے اعمال کا اجر ہوتا ہے یعنی اگر جوانی میں بیمار ہوتا تو مجھے ان اعمال کا اجر ملتا جو میں جوانی میں کیا کرتا تھا اور جوانی میں اعمال زیادہ کرتا تھا اس لیے اجر بھی زیادہ ملتا تھا بڑھاپے میں چونکہ زیادہ عمل نہیں کر سکتا اس لیے بیماری میں اجر بھی کم ہوگا حضرت فرماتے ہیں کہ میں ملک شام آیا اور میں نے دو رکعتیں پڑھ کر یہ دعا کی کہ مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما دے پھر میں کچھ لوگوں کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ گیا اچانک ایک بوڑھے سے آدمی آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا ابو دردا میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے جلیز صالح عطا فرمائے اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہیں میں نے بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وسادہ یعنی تکیہ والے اور صاحب متحرہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے والے اور کے پانی کے برتن کو اپنے ساتھ رکھنے والے ہیں صحیح بخاری کی روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ علم چار آدمیوں کے پاس تلاش کرو اور وہ چار آدمی یہ ہیں اور یمرابی دردہ سلمان حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سلام اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں اسلام لائے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ عبداللہ بن سلام جنت کے دس لوگوں میں دسویں ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسے رفیق ہوتے ہیں جو اس نبی کے جو اس نبی کی دین کی رقیب ہوتے ہیں اور بہت سوالے رفیق ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے ایسے چودہ دیے گئے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ چودہ کون ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حسن حسین جعفر حمزہ ابوبکر عمر مصعب بن عمیر بلال سلمان عمار عمار بن یاسر عبداللہ بن مسعود ذر اور مغداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی کی حدیث ہے اتباع سنت کا حال حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہو کہ ہم اس سے علم حاصل کر سکیں تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ ہم سوائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں ان کے علاوہ کسی کو اس حد درجہ مشابہ نہیں سمجھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بڑے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ام ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ترمیزی کے ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک و مرتبے میں بہت زیادہ قریب ہیں صحیح بخاری کی حدیث